حضرت عمر بن شعیب اپنے والد حضرت شعیب بن محمد سے اور وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن بن عمر عاص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیانت کرنے والے مرد اور عورت کی گواہی قبول نہیں اور نہ اس کی جسے اسلام لانے کے بعد کسی جرم کی سزا میں حد لگائی گئی ہو اور نہ اپنے بھائی سے عداوت رکھنے والے کی گواہی قبول ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار تین سو چھیاسٹھ